بے وادہ جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہے اس دوسرے ناول کی وجہ تصنیف صرف یہ ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی میں آخرت کے احوال کا تفصیلی بیان ہو گیا تھا لیکن استدلال قیامت وہاں زیر بحث نہیں آ سکا تھا قرآن مجید میں عالم کا پرورتگار جس اعتماد کے ساتھ بار بار یہ بات دہراتا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک لازمی حقیقت کا بیان ہے اس دعوے کی جو سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ اس ناول کی شکل میں بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس بنیادی پیغام اور اس کے دلائل کو سمجھیں اور اس دن کی تیاری کریں جب باپ اپنی اولاد اور ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو فراموش کر دے گی اس تیاری کا ایک حصہ اپنے اندر اس پاکیزہ شخصیت کی تشکیل ہے جو اللہ کی شدید محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبارت ہو جبکہ دوسرا حصہ پیغام رسالت کو ہر ممکنہ شخص تک پہنچانا ہے یہ ناول اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے فہم قرآن کی یہ کنجی میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی جو میں نے آپ کی سپرد کر دی اس امید کے ساتھ کہ یہ امانت آپ ایک ذمہ داری سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں گے خیر اندیش ابو جاہیا